حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کبھی آپ اس قدر روزے رکھتے کہ ہم کہتے آپ روزے رکھتے ہی رہیں گے اور کبھی اس قدر ناغے فرماتے کہ ہم کہتے آپ نے روزے مستقلاً چھوڑ دیے ہیں اور آپ جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے آپ نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی بھی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے صلی اللہ علیہ وسلم سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکاون